حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی قسم میں آج کے بعد کسی کا ہدیہ قبول نہیں کروں گا سوائے اس کے کہ کوئی مہاجر قریشی ہو یا انصاری یا دوسی یا ثقافی سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو سینتیس